Yeah, محمد رسول اللہ نہ پڑھے لیکن حدیث شریف میں یہی الفاظ ہے وہ ثانیہ اس کے اندر آ جاتا ہے جب آدمی کرنا چاہیے کئی دفعہ پڑھے تو بیچ بیچ میں ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہیے کو پورا کرنا چاہیے لیکن ایک جگہ چاہیے معدین صاحب جب آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کر دعا پڑھتے ہیں یعنی جو ماڈلنگ آپ غلطی کر رہے ہیں ان کو انہوں نے آگے بات چھوڑ دیا کریں یہ سنا ہے میں نے اپنے کاموں سے کھلا وجہ نہیں کہا یہ غلط ہے ایسی جگہ پہ کہنا جہاں پہ وہی اذان کا جواب اللہ اللہ اللہ پر پتہ اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ کہنا جیسا بالکل اسی طرح جیسا عبداللہ ابن عمر نے سنا رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا ٹھیک آئی الحمد للہ اور الحمد للہ رب العالمین حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہمارا آپ کون میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ لیکن یہ جگہ نہیں ہے جہاں تم نے کہی پوری آیت پڑھی یہاں آپ نے صلاح السلام نے صرف الحمد للہ کہا یہاں الحمد للہ رب العالمین کہنا ملا حالانکہ قرآن کی آیت پڑھائے گا اسی طرح جب مؤذن لا الہ الا اللہ کے اذان کو ختم کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو کہے گا کہ اس کو محمد رسول اللہ میں پورا کرے یہ انتظار میں صحابہ نے دین ڈائریکٹ پورے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور ان کے مزاج سے ہمیں سیکھنا چاہیے صحابہ کوئی ثابت کرے کہ صحابہ جب وہ آتے ہیں اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا تو سب نمازی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج جو اذان کا جواب مستحب ہے وہ نہیں دیا جاتا اور تقریر کا جواب بھی اکثر نہیں دیتے مستحب ہے نہ دیا وہ گناہ بھی لیکن محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے غلط اچھا سمجھ یہ بھی صحابہ کے مزاج کے خلاف ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا کسی نے تو گناہ نہیں ہے لیکن اس کو اسی کو ضروری سمجھنا اور اذان کی جواب اذان یا کا جواب نہ دینا یہ دین شریعت کے مزاج نہیں ہے صحابہ کا مزاج ہے صحابہ کا مزاج یہ کہ وہ اذان کا جواب بھی دیتے تھے تکبیر کا جواب بھی دیتے تھے تکبیر کا جواب ہے اذان کے جواب میں جیسے لاح اللہ ہے کہاں پہ صلاح اور فلاح کے جواب میں اسی طرح قطبہ فلاح کے جواب میں اقام اللہ و ادامہ اقام اللہ و ادامہ یہ جواب ہے دونوں دفعہ اس کے علاوہ سب سب وہی کرے گا تو جو ترتیب چل رہی ہے اس پہ ہم چلیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے اضافے نہ کریں تو اسی لیے یہ جو ہے اضافہ شیخ نے اسی لیے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ساتھ ساتھ بریکٹ میں محمد رسول اللہ لکھا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے یہاں شریف نے مدد کی وہاں من پا رہا اتنا کیونکہ وہاں پہ یہ لفظ نہیں ریکٹر کے لیے کیا کہ وہ سانگیت اس کے ساتھ آتا ہے سانگی درجے میں تو فرمائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب کو بلا کو نفع یعنی دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق میں بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے جب تک کہ اس کے حقوق میں بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے آپ نے ارشاد کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے یہ پرواہ اس بات کو اور یہ پرواہ کسی سر عادم سمجھا یعنی جہاں پہ اپنا دخل ہے جہاں اپنا روگ چل سکتا ہے یہ بات نہیں جہاں چل سکتا ہے جہاں نہیں چل سکتا وہاں زبان سے یا دل سے برا سمجھے یا کہے لیکن جہاں چل سکتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ٹی وی آدمی سے چلانا ضروری سمجھا جاتا ہے ہم معلوم اکیلا کے لیے کافی ہے کہ جہاں ہمارا اختیار چل سکتا ہے ہمارے پیسے پہ ہے پھر بھی ہمارے گھر پہ چل رہا ہے بعضوں کے ہمارے امام صاحب سال لگائے ہوئے ایک ساتھی ہو رہا کرنے کے ان کے ساتھی تھے جو کرتے تھے گوشت گوشت پیدا پیدا نہیں ہو جائے گا ٹی وی نکالنے کو بہت گسے توڑ پیدا ہوتا ہے گنا کے آدھے کو گھر میں کچھ ہوگا اس کے بعد سب صحیح ہو جائیں گے جلدی سنیں گے اور جلدی نماز یہ کیسے جائز ہو جائے گا جوڑنے کے لیے عورت کا بیان کرانے کتنے لوگ آتے ہیں جائز جوڑنے کے لیے ناجائز ناجائز ہے قوانین سے پہلے انڈین گانا چلاتے تو قوالی لیکن وہ کرنے والے ہیں تاکہ مٹھا اکٹھا ہو جائے پھر اس کے بعد قوالی شروع کریں قوالی بھی آ جائے جس طرح انڈین گانا نہ جائے اسی طرح پاکستانی قوالی بھی نہ جائے کیونکہ جس میں میوزک ہے وہ نہ جائے جائے آگے ہمارے شیخ اب آپ کی اللہ اب آپ کی طرح انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس زمانے میں یعنی کے کتاب کر دیکھیے کم از کم پچاس سال ہو گئے کم از کم اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کم نہ ہو آدھی صدی پہلے کی بات زمانہ بہت اچھا تھا یہ اچھا تھا وہ اچھا تھا اس زمانے میں فرما ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی کی کوئی انتہا کی حد ہے جب ٹی وی کا وجود بھی نہیں تھا جب موبائل کا تصور بھی نہیں تھا یہ اس وقت کی بات جب ٹی وی کا وجود نہیں تھا جب موبائل کا سینما جو ہے اس زمانے میں ایجاد ہو رہا تھا لیکن اس میں وہ لفنگے جاتے تھے جو آج اوبا کھانے جاتے ہیں جو شراب کھانے جاتے ہیں آج شریف آدمی نہیں جاتا نا سرکاری کرنے یا شراب پینے کا جو آدمی ہمیں نوازی بھی ہوگا لیکن وہ بھی نہیں جاتا بہت ہی جو جسے کہتے ہیں انتہائی پرلے درجے کا ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو سینما دیکھنے وہی جاتا تھا اس زمانے میں جو اتنے پرلے درجے کا ہوتا ہے آج شورفا بھی جاتے ہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی گھر کو ہی سینما بنایا بچے دوسرے گھروں میں جاتے تھے نا اس لیے ہم نے کہا گھر میں ہی لے آؤ گھر میں بھی لائے موبائل میں بھی لائے ہر جگہ پہنچے جیسے بتا رہے تھے کیوں لیپ ٹاپ کو منع کر رہے ہیں اسی لیے منع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ساری زندگی آ جاتی ہے وہی کیبل چل رہا ہے جو ٹی وی میں چل رہا ہے کیا خطرہ تھوڑے سے جذبات کو تو مارنا پڑے اگر کچھ پانا ہے تو کچھ ہونا پڑے تو فرماتے ہیں کہ آپ ہی انصاف سے ذرا فرمائیے شیخ فرمائے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی انتہا کوئی حد ہے اور یہ تو بیٹا مانگ رہا ہے بیٹیوں کو لے کے لوگ موبائل دیتے تیرہ سال پندرہ سال سولہ سال کی بچیوں کے پاس موبائل دس سال کی بتائیے کتنا کتنا کتنا ہے اس کے اندر بلا وجہ رہنے سے ویسے ہی جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ چلتا رہتا ہے میسج میں میسج ادھر ادھر میسج پھر کوئی غلط نمبر مانگے کیوں میں تو غلط کیا یاد کیا جائے ہتھیار کیا آپ نے پھر وہی بات ہو تو مجھے وہی ہوتا ہے دونوں طرف سے بتا بھی ہو رہا ہے کیا تماشا ہے زندگی کہاں بات ہے اسی لیے آپ نے بھائی کہنے کا کہ میں میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کو اپنا چورے چلا دیں گے اپنے گھر چورا نکال کے دے گا اتنا رہے کیوں آتا ہے اس کو چورا اپنے آپ کو چلا دو ہمیں ہمیں دوزخ دوزخ دوزخ میں میں میں میں میں میں نہیں نہیں نہیں نہیں جانا جانا ہے ہے ہے ہے جانے جانے جانے ہم تمہاری وجہ سے کے لیے تیار ہی چاہیے اصل جو جو جاتا کہ وہی وہی والی والی بات بات کو کو توڑ دیا فون کر رہے ہیں گیا جس کی کی اس اس گلی جائے بچنا چاہتے تماشے لگے تماشا بچوں کا ہوتا ہے یہ یہ بچے اگر سمجھدار ہو جاتے ہیں چاہے تو مرنے اور اور مٹی کے کھلونوں پر پیدا نہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی کوئی اللہ تعالیٰ کی کی نافرمانیوں انتہا ہے اس کے روکنے یا بند کرنے کے لیے روکنے یا بند کرنے یا کم از کم تقلیم یعنی کم کرنے کی کوئی سوئی کوئی کوشش ہو رہی ہے ہر چیز نہیں ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا کا انعام انعام اللہ تعالیٰ حقیقی ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب پیدا نہیں کر دیے یہ بھی اللہ ہمیں پیدا کرے کہ ہم میڈیا کے دور کے تھوڑے سے پہلے کے پیداوار اب تو پیداوار میڈیا کے دور کی ہوگی اب آگے کیا ہوگا ہم اسے ہم جب اس کو حیال کر کے دیں گے پھر آگے جا کے پھر میڈیا سے لوگ دین سے استفادہ کریں جیسے آپ ہمارا ہندوستان کا ایک آدمی میڈیا میں آ کے وہ ہندو مسلم کی شادی کرا تاکہ ہندو خرید پائے اور بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے اس کے جواب کافی نہیں ہوگا ہندو مسلم کی شادی کیوں کیسے ہو گئی کیا یہ جنا کاری نہیں ہو رہی کیسے ہو گئی ہندو مسلم کی شادی یہ نہیں کو کرے بہت سے لوگ مسلمان ہو اب یہ میں جس طرح بھی کا کام ہو رہا ہے نہیں ہے بھی ایسا ہونا چاہیے اگر ایسا کوئی منکر ہو رہا ہے تو کچھ لوگ مل کر جائیں ہمیں بھی بتائیں ہم بھی چلیں گے عوام کی ہوں اور اس کے مخالف والے وہ بھی تو مسلمان بھی لہٰذا ایسے جگہ جا کے بتائیں بھائی بھائی یہ ہے اس اس کو کو ختم کرو کم کم کم کم از از سمجھو آواز آہستہ اتنا تو ہو جائے اگر دس آدمی چلے جائیں ایک آدمی جائے گا تو اس کو مار مارک لگایا جانا دو آدمی جائے گا تو اس کو جھڑک دیا جائے تین آدمی جو ہے جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو اور دس آدمی اگر ہوں گے تو پھر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے اور سب اچھے اچھے لوگ ہیں اور اس میں سب میرے دلے میں کام لیے ان لوگ کو کسی خوش لے بھی نہیں سکتے خوشی یہی کہ اللہ کو ناراض کیا تو جو کسی کو خوشی دے سکتے ہیں ہم خوشی کو دیکھنا چاہتے بچہ جیسے کہے کہ آپ ہم کو خوشی نہیں نہیں دیکھنا دیکھنا دیکھنا چاہتے چاہتے بالکل کو کو ہم ہم روتے جاتے ہیں ہیں ابا آپ خوشی ہمیں خوش بیچتے کے تاکہ بڑے ہو گئے تو ہمیں شکریہ ادا کہ جان نے کتنی محنت کی پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں ہیں اس پر بھی آؤں اسی طرح کی فرماتے کہ ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تمہیں تاکہ تم قیامت میں اور عذاب میں بننا جاؤ وہاں ہو ہم ہمیشہ کی خوشی دینا چاہتے ہیں یہ وقتی خوشی سے اس لیے ہم منع کر رہے ہیں ہم رنگ میں ہم نہیں ڈال رہے ہیں ہم وقتی خوشی سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ بڑی والی بات ہے کہ آپ نے سلام السلام نے فرمایا کہ تم لوگ تم لوگ جاننا دو وقت کی آگ میں گرے چلے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر بند ہزار بند سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کہیں چاہوں گا کہاں جا رہے ہو اس طرح فرمانے شما بگڑ ہوتے ہیں اس طرح انسان دو وقت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا اپنی فکر کی بھی ضرورت ہے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کی ضرورت ہے افسوس ہے کہ بیوی ہماری پردہ نہیں کر رہی ہمارے مولانا آج مانو ساتھ فرماتے تھے بیان ان کا ایسا ہوتا تھا ایک آدمی بلا دیا ہمارے دوست انہوں نے جو بیان کیا تو اس نے کہا وہ ویسے کہیں پکڑ کے لیا کہا یار تم کہاں کھاتے میرا زمین چالو ہے آئندہ کا بتانا گا ورنہ جو ہے ہے کہتے کہتے ہیں میں ہوں تو ایسا کر یہ سب لیکن بیوی کو بے بے پردہ پردہ چاہیے کیسے بیٹھا اور اگر بیوی ہے تو بیوی پہ اتنی چلتی مرد ہے کہ بیوی کو پردہ نہ کرا سکتے اگر تم پردہ نہیں کرتے اس کو ماحول فراہم سنجیدگی سے خراب ہے بچیوں کو موجود سے ماحول نہیں دے بارہ سال کی تو سے پڑھ رہی چودہ سال کی تو سے پڑھ رہی پھر کیسے اس کے اندر آیا آیا آ جائے تو مر گئی آیا تو مر گئی پہلے سے اختلاف رہا تو پیدا ہوتی دور رہنے سے یعنی یہ مرد کے سامنے جاتے تو ایسی گھبراہٹ ہوتی کہ وہ ہے رشتہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے گنجائش ہے ایک نظر دیکھنے دکھانے کی علی کے ساتھ ایک لڑکا ملے جو نظر دیتی علی شریف میں دیتی جا کر تو وہ لڑکیاں بہت مشقت ہوتی ان کو کہ وہ کسی کے سامنے یہ کرنے کے لیے بھی آئیں جو پردہ کرتی ہیں جو پردہ نہیں ہو کیا نو پرابلم چاہے گا کہ ساتھ بیٹھ کے چاہے گا نہیں ہوئے ان کو کیا ہے دل صاف ہونا چاہیے نظر پار ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیکھیے کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں دیندار ہو اپنے دین پر اتفاق جو ہے ہمیں ہم سہیوں کو کیا ہو اگر کوئی دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہ سب بات کس پر ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کا عذاب زمین والوں پر نازل کیوں ہوتا ہے گناہ کیوں ہوتا یہاں بات نہیں اگر ان کی ہو رہی ہے ہمارے کوئی معلوم بھی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہے منکر کیوں ہے کہ اگر وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جن پر کا عذاب نہ ہو تو کیا لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے آپ نے اسلام کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچے دنیا میں سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گنا کاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے دنیا میں اگر ترائی آئی تو وہ بھی اس میں شامل ہوں اس لیے دیکھیے کتنے حضرت شیخ کے ہیں اور اس لیے وہ تو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو کر بیٹھ لے اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نہ نخواستہ اگر منکرات کے ان شروعوں پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو اس کا سیاضہ بھی نیکوں کو بھی گزرنا پڑے گا جو بظاہر نہیں ہے لیکن وہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے وہ مدد نہیں دیتا سب کے ساتھ سو رہے اگر نافرمانی سے غلط ہے تو ان کو ایسی شادیوں میں کیوں جاتا ہے جوڑ ہے یہ جوڑ نہیں یہ اللہ سے ہے کس سے جوڑ رہے ہیں کس سے توڑ رہے ایسی شادیوں میں جانا وہ کہ آپ کو صحیح ہی لوگ کرا زیادہ پرست ہے ہمارے نہیں ہم اسی لیے نہیں جائیں گے کہ غلط جگہ پہ جہاں اللہ ناراض عملہ وہاں کہیں نہیں ہے اور اس کو سمجھائیں وہ کیا کہے تمہارا ہم سے کیا محبت ہے محبت اگر تم سے تمہیں ہم سے محبت ہے تو اس طرح کو بند کر دو روات کو بند کر دو گھوشنا کرتے ہوئے بولے ہم آج بولے ہم ہو رہے ہیں داڑھی بنانا کوئی چھوٹا گنا ہے بولے ہم رجام صاحب کے کام کر رہے ہیں اسی طرح اور بھی کتنے گنا بولے ہاں ہو رہے ہیں ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے بولے ہم نماز کا وقت ہے نمازی صاحب نے بتایا کہ گزرنا مشکل ہو گیا اتنا رش گلی میں کہ نمازیوں کو گزرنا مشکل ہو گیا اور مسجد میں شور میں رکھوں جہاں نماز پڑھی مسجد میں شور کی آواز آ رہی ہے چکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کون سا کون سا روپے وطن ہے کون سا دین ہے پہلے تو جیتنے کی دعا دن دن کر جاتی تھی ہم کو بھی نہیں ہے اتنا ہارے کہ لوگوں کا شوق بھی ختم ہوتا ہے بھگوان نے بہت دعا کر حاکی میں بھی تھے نا پہلے جب بارہ نمبر پہ آنے لگے تو وہ کھیل ہی پاکستانی قومی کھیلے کیوں بھولے کہ بارہ اللہ کا اس میں بھی اتنا ہارے یہ مرد اور جراثیم ہی نکل جائے ابھی گناہ کا پرندہ بن چکا ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کو بڑا کے اور پیش کرتی ہیں ہیرو بنا کے پیش کرتی ہیں اور رگڑ رگڑ کے وہ بولنگ لگا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ سرکار نے کیا فرمایا تمہارے لیے پڑھ رہا ہے اس دوران روز رمضان کے دوروں میں روزے رکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا مسلمان کب جیتنے کے چکر میں اور جس کے پاس کوئی کپ نہیں ہے کوئی ٹیم نہیں ہے اس کے پاس دنیا کا ایک ہی ہتھیار نبے فیصد ہے باقی تمام ملکوں کے پاس ملا کے دس فیصد وہ حکم جو مسلمانوں کے لیے تھا تا تم کتنی استطاعت ہے جمع کر کے رکھو انہوں نے اختیار کیا آج وہ محنت بھی کر کرتے اتنے دور دور جاتے ہیں اپنی قائم کام لگ رہی تھی کوئی اللہ کا دین پھیلا رہی ہے مسلمانوں زمین اور زمین کے لیے اور کبھی بھی مسلمانوں نے آنا کے لیے زمین کے لیے مال کے لیے کبھی جو ہے لڑائی اور جہاد نہیں اور یہ سب اپنی چوکراہٹ قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہمارے خلاف کوئی نہ ہو ہم جہاں جائیں گے اس کو چاہیں گے ہمارے بہت پہلے عرض کیا کہ کہا درندے اور اخارنے کے جنگل میں تا درندے اخارنے کے جنگل میں میرے خلاف کوئی چو بھی کر نہیں سکتا میرے خلاف کوئی چو بھی کر نہیں سکتا میں جس کو چاہوں گا کھاؤں گا میری بنتی ہے میری خوشی کا کوئی چوں بھی کر نہیں سکتا جس کو چاہوں کھاؤں نہ چاہوں اپنے بچانے کے لیے سب کو مارو ساری دنیا کو ساری دنیا کو مارنا جائز ہے ان کے لیے اور کوئی ذرا کتے کو مار دینا ہوگا کیونکہ کتا جو ہے ہمارا انسان سے زیادہ اس کا ہوتا ہے ایسے لوگوں ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والوں ادھر ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ جو ہے امرنک کی طرح میں دیکھا جا رہا تھا میں گزر رہا تھا سفر گرو میں بیان لگ گئے اور وہاں پہ ساتھی لینے والے دیر سے ایک اگر نکل گئی ہم جب یعنی اگر نکل رہی تھی اور وہ مسجد وہاں سے ایک منٹ بھی ڈرائیو نہیں وہیں پر کتنے نمازی چہرے یعنی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹھے یعنی ان کو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ جماعت نہیں آ رہا ان کو بھی بتائے اور انسان کہنے لگے میں نہیں کہ دعا سلام نہیں میرا دعا سلام پیدا کریں اس لیے سے اگر دعا سلام پیدا کریں تو اس میں پیچھے ہوا نہیں کو پیش بھی کر دیں چاہے وہ دیں اور چائے بھی کریں پھر ان کو سمجھا دیں تو بھائی جی۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح تبدیل عبادت ہے اسی طرح جہاد عبادت ہے اور میں کوئی بھی اگر کام اس میں شراب بنا کی شریعت کرو لوگ عبادت نہیں رہے گا خواہش بن جائے گی وہ پکا بتائے اگر اگر کے خلاف چلو گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہو جائیں گی نہیں کیسے ایسی ہو جائیں گے صحابی اور غلام بہادر السلام کے غلام اور وہ جو ہے وہ سامان ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا اور ایک جو ہے آگے تیر لگا تیر آپ آ کے لگا اور وہیں پہ شہید ہو گئے لوگوں نے کہا یہ جو کام کر رہا تھا آپ علیہ السلام کا یہ شہید ہوا یہ تو جنت میں گیا آپ علیہ السلام السلام کا شہید لایا کروا دیا وہ پھر نار صلی اللہ تعالی فرمایا کہ وہ مال غنیمت کی وہ چادر جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے بدن پہ آگ کی من لپٹ گئی اس نے پہلے اس کو لیا اس کو ملنا یہ تو نہیں اتنے بڑے راستے میں اتنی سی پوچھے پھر ہم کیا ہم کون سا عمل کر رہے ہیں ہمیں ہمیں کچھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اپنے سے بھی بے فکر ہونا چاہیے اور دوسروں سے بھی بے فکر ہونا چاہیے اس طرح مبلغ یعنی تبدیل کرنے والے کو تقوا ضروری ہے اسی کی طرح تقوا والوں کو بھی تبلیغ ضروری ہے تبلیغ دو مطلب ہے امر بن معروف بھی اور کا یہ منکر ہے اور اتنے بڑے بڑے علماء ان سے زیادہ ہیں لیکن ان کا کوئی مریض نہیں ہوتا بات کیا ہے کوئی درد دل کی بات اپنی اصلاح کی فکر اتنی حد تک کی اور پھر مالی قربانی بھی بہت نہیں ہو آج ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا میں ہلکا اور اتنا بڑا مقصد بتا پڑھا دیں رحمد نے ایک بڑے عالم ایک اللہ والے تھے اللہ والے صوفی صاحب تھے وہ پورے عالم بھی نہیں تھے اور ان کا بیان نہیں آپ کی جی بولے تو ان سب اشبار کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا جن کی کیفیات غلط ہے وہی سوچ رہے تھے بیٹھے کہ میں اتنا صاحب دستار آدمی اس پہ کوئی اتنا بیان نہیں ہوتا اور کوئی اتنا کوئی اتنا اس کو کیفیت نہیں آتی میں بیان بیان تو میں بھی کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہے اچھا، اس اس کے کے اندر کیا چیز ہے کو کو میں اتنا رنگ تو اللہ والے خوش انہوں نے یہ نے چلتے چلتے انسان سفر جو ہے پانی میں پانی اور تیل ہوتے ہیں کہیں ہوتا تیل اور پانی مکس ہے تو بتائیے کون اوپر رہتا ہے تیل اوپر رہتا ہے پانی نیچے رہتا ہے تو پانی نے شکایت کہ میں صاف شفاف لوگ اتنا پسند کرتے تاہر بھی متحر بھی متحر بھی تاہر سے نہیں پاکی بات کرنے والا صاف کے پاس لوگ پیتے اتنے پیتے تو کیا دور جاتی ہے آدمی پانی پانی کرتا ہے بیماری ہر جگہ میں تو نیچے رہتا ہوں تو میرے اوپر آ گیا تم ایسے میں تو ایسا صاف کے لوگ کون چاہے چاہے کہ چلاؤ بھی پانی لاؤ کون ہو جاتا اور تیل گر جاتے کیا ہوتا ہے بیڑا ہی ہو جاتا ہے کپڑا ہی ہوتا ان کو ایسے کہ دوسروں کو بھی میلا کر دو خود بھی میلے دوسروں کو بھی میلا کر دو لیکن تمہارے اوپر کیا بات کیا بات یہ ہے بچے کہ آپ کو بہت پیار سے کمشنر کے اوپر سے اتارا تھا بچپن میں یعنی جب پیدا ہوئے تو اوپر سے تھے آسمانوں سے بادل سے برسے تھے فرشتوں نے اتارا تمہیں نیچے جی۔ پھر تمہیں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا جمع کر لیا پھر سرائی میں مٹکے میں بھر دیا ادب سے پوچھتے ہیں گراتے بھی نہیں بہت خیال رکھتے ہیں تمہارا تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا اور اس سے پوچھو گے تو آپ کیا کرتے نہ پوچھو نہ پوچھ کے ایسے گزاری ہے تو میری یہ بول بڑی طویل کہانی ہے کوئی کبھی ہے اس نے بتایا کہ میں پہلے تو تھا بیچ پھر مجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا سینا میرا جو بہت کیا پھر مجھے چاک کیا گیا اللہ تعالیٰ نے چاک کیا پھر جو ہے میں مٹی سے نکلا باہر نکلا اتنے منو مٹی کے نیچے سے اتنی طاقت نہیں پھر اس کے بعد جیسے ہی لکھا سورج صاحب مہربان تھے تماسب نے جلا دیا مجھے دن بھر سورج کی تماسب میں رہتا تھا پھر وہاں سے مجھے لے کے آیا گیا پھر مجھ پہ آرے چلائے گئے جب میں مالک ہو گیا اور تیار ہو گیا تو مجھے کاٹ دیا گیا پھر مجھ پہ آرے چلائے گئے پھر اس کے بعد مجھے پیسا گیا پھر دل میں سے پھر تیل نکالا گیا جگہ پاش پاش کر کے ان مجاہدات سے بتاؤں پر اتر ہو مجاہدات کی دھرتی سے ابھرتا ہے تو مصر کی میاں پھر سنورتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے جو ہے یہ ایسی باتیں کیسے ہو سکتی کہ لوگ جو ہے وہ خود جو خوشبو ایسی اڑے آئے جس دل پہ کیا ہوں نے تمنا برسوں اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے ایک دیکھیے حضور ایک مولانا صاحب ایک گاڑی بھی تھی کوئی نمبر کی گاڑی گدا گاڑی گاڑی بیل میں بیٹھ چل جاتے وہ وہ پیدل کا کو چلنا پڑتا آج شاید آپ کی کی کی کی بیس سال عمر عمر میں میں کسی نے بات کہا جائیداد شک کہ جائیداد لینا جائز جائز ہے ہے ہے یا ناجائز کہ کہ بتاوا لیکن عمر سمجھ رہے خلاف کا ہو رہا ہے جائز تھا جیسے کیا جیسے ایک آدمی ہے وہ مجبوری میں سامان بھیج رہا ہے گاڑی بھیج رہا ہے ان کا ڈھائی لاکھ لاکھ کی کی گاڑی دو جگہ ہے وہ پتا ہے کہ ڈھائی لاکھ کی دو لاکھ کی ہے آنا یہ ہے اس کو ڈھائی لاکھ دے میں جائز ہے اس طرح کے ڈلی سکتا ہے تو اسی طرح جو معاملہ تھا کہ وہ لوگ جائیداد وقت کر دیں دیے یعنی نہیں دی اسی کے بعد کہا میں ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی اولاد بہت اور ان کی اولاد نہیں تو ان کے لیے وہ آسان ہے ہر آدمی کہتے جائیداد دے سکتا ہے لیکن کا کرنا ہے کہ ان سے بتا دینا کہ میں نے جائیداد اولاد کے نہ ہونے کے بعد بھی بیس سال کی عمر میں جن کو شادی ملی تھی یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اولاد شادی ہوگی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اور فرمایا کہ تو اولاد تو ہمیں مکان دے سکتا ہے وہ اولاد کو نہیں دے سکتا آج عقیل امت عقیل امت کے اور حضرتی صاحب کے سلسلے میں انشاءاللہ فرمایا میرے سلسلے میں میں نے اللہ سے دعا کی کسی کو باپا نہیں ہوا ایک آدمی بہت پریشان رہتا تھا عقیل امت کی روایت کہ وہ صاحب پریشان رہتے تھے رسک کے معاملے میں تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا ایسے کہ حیرت ہے آپ حاجی صاحب سے بیٹھ ہیں محبت تو کرتا رہتا اور مجھے یہی فلک تھا کہ حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سلسلے والا رسک میں پریشان نہیں رہ سکتا پاکے سے نہیں فلک اور اس کے تعلق نہ ہونے نے ثابت کر دیا میرا تعلق ہوتا تو ایسا نہ ہوتا بزرگوں کا راستہ بزرگوں کا تعلق کو ایسے صرف انہیں کا فائدہ نہیں پہنچاتا دنیا کا فائدہ نہیں پہنچاتا سترہ بات کی گاڑی یہاں تک لے کے آئے میں ہوں پارٹی یہ نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ خوشی امید ہو گئے سوسائٹی کے اندر بتایا کہ سات سال میں یہ ترقی کی حضرت والا جب سے بیٹھ میں جب سے یہ ورنہ میں اور میرا بھائی حضرت والا کی زندگی میں کتنی برکت ہے اس لیے رہا ہوں کہ ڈاکٹر بتایا اس لیے ہوں کہ دین جب آتا ہے دنیا میں آتی ہے کسی بھی آدمی کہیں کی تعلیم کا دین پختہ ہوگا تقوا کا اہتمام کامل ہوگا تو ان شاء اللہ دنیا کی ایسی آئے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مولوی حاجی صاحب کا نہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو عوام ہر آدمی کے لیے ممکنہ اللہ تھا جو جو تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ تنگی سے راستہ نکالیں گے افسوس یہ ہے کہ ہم پہلے ہی مقصد اس کو بناتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں شاید ہمارا کام نہیں بنتا کپڑا نہ مانگیے کپڑے کے تاجران سے ہلکا نہ مانگیے جس شے کی وہ دکان طلب کیجیے وہ شے سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ کی مارکیٹ میں جا کے کام کریں اور جاؤ اس کی جس شے کی وہ دکان طلب کیجیے وہ شے سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے جب حاضری کو مولا کی بات مانگیے دنیا نام مولا کی بات مانگیے دنیا نام مولا کی بات کو ہم ماننا شروع کر دیں اور اس کے لیے تھوڑے سے مجاہدہ کر اگر مجاہدہ اس لیے مشکل لگتے ہیں جس کو ہم نے رہتا نہیں بنایا کسی سے مشورہ نہیں کاش ہم نہیں بہتے تو ہم دیکھتے ہی کتنا آسان ہے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے سہولتیں اٹھائی سب اور وزن کے ساتھ ہے بھائی ماشاء اللہ کا بھی ساتھ جاتے تھے عمرے پہ گھر پر ساتھ جاتے تھے سفر میں کبھی بھی نہیں چھوڑا اگر میں یہ ایک رات کی خانقاہ بھی نہیں رہے یہ بتایا یہ تعلق روز آنا صبح بھی آنا شام بھی آنا کہیں بھی جانا پوچھ کے جانا جاؤں کہنا جانا یہ جگہ بہت سوچا گاڑی نظر آ رہی لوگ ایسا کرو ایسا کرو جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور جو کرنا ہے امتحان ہاں، ہے ایسا نہ ہے بتائیے کہ آپ میری جگہ ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے حوصلہ آپ میری جگہ ہوتے ورنہ میں تو نہیں بنیادی اختیار کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی دکان پہ نہیں گئے دکان تو دور کی بات کسی کے گھر پہ نہیں گئے تو مجھے یاد نہیں کرتا دے جہاں یہ امید بھی ہوتی تھی وہاں پہلے تو منع کرتے تھے میں آؤں گا بیان کروں گا جب اچھا، کوئی مجھے اس وقت میں کوئی نہ چلتا دے تو ہتھیار پہ نہیں کرے ان کو بھی نہیں ہوتی جب بندہ ایسا میں نے اپنی بنیادی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پر فاتے اور اپنے خاص احباب سے اللہ تعالیٰ لے کے فرما دیتے کا کام ہو رہا ہے تمہارا فائدہ ہوگا ہماری جیب جیب میں میں نہیں نہیں نہیں جائے گا آج جس کے کے کے اندر دین کی کی قدر آ گئی اس اس اس کو سے خرچ کروانا اصلاح لیے لیے صحیح مانگنا ہمارے گھر راشن راشن یہ خرچ کروانا دین کے اعلان کرنا یاد ہو رہا ہے سنتے آئے اور ایک ساتھ بہت سارا سامان آیا کہیں سے ان کو مل گیا آپ گھر میں پہلے اپنے گھر والوں کا خرچہ بناؤ پھر جو چاہو آپ کو جتنا تمہیں آسانی سے اتنا دینا ہر ایک کا نہیں قبول فرما دوں صدیق احمد کا سب قبول کر دیا لیکن صحابی کا قبول نہیں کیا تھا کہ محمد نے لکھا بہت بڑا سونے کا پڑھائی ہے تو چلا کہ ان پر جگہوں پہ مال کی زیادتی کی قدر نہیں ہے اخلاق کی قدر ہے لیکن ان کو جھاڑو دے کر جھاڑو بھی لیا بس آپ کا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا سب اور ایک آئے تمہارا بڑے خوش تھے کہ آج نے آدھے گھر کا سامان لے کے وہاں گئے تو پتا چلا عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عشق کا اپنی محبت کا کوئی ذرا ہمیں بھی نصیب کرنا ہے کہنے کا ارادہ بھی تھا آپ حضرات کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ولا أحسبكم المتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين يا الله لا إله كان صنع قبول فرمان يا الله لا إله إلا يا الله ما لهذه القبول فرمان ہمیں اللہ والی حیات نصیب فرمانی ہے ہم کو زندگی کو بھی محروم نہ فرمائیے ہمارے بہت سے دوست احباب حاضرین بیمار ہیں پریشان ہیں تمام بیماروں کو شفا کام لازم نصیب فرما دیجیے بچے بوڑھے ہمارے توفیق صاحب اور بیٹا توحید بیمار ہے اللہ اس کو بھی شکایات فرما دیجیے ہمارے جب اللہ کی بچی بیمار ہے اللہ مکمل شکایات فرما دیجیے اور جتنے بھی مریض زیادہ اسپتالوں میں گھروں میں مسلمان مریضوں کی شفائے کامل آگے نصیب فرما دیجیے دوست دوست ہمارے بے روزگار ہیں اللہ سب کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے حقوق کی ٹھنڈک بنا دیجیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر بھی نصیب فرما دیجیے ساری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجیے اس کو معلوم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نصیب فرما دیجیے اور یا اللہ آئندہ کی آمد کو یا اللہ یقینی بھی بنا دیجیے اور یا اللہ جو ہمیں بھائی سندو صاحب جتنے نئے لوگ یہاں پر آئے ان کے سپنوں سے آپ کا ستارے کو قبول فرما دیجیے ان کی برکتوں سے مزید ترقی عطا فرما دیجیے یا اللہ مسجد آپ کی بنوا دیجیے صرف آپ ہی کا سہارا ہے کیا آپ آپ کی مدرسہ بھی بنوا دیجیے خانقاہ بھی بنوا دیجیے دین کے چشمے یہاں سے جاری فرمائیے اتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی مدد نصرت عطا فرما سب کو مدد سب کی مدد فرما دیجیے نصرت کا معاملہ فرما دیجیے اور یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے آپس میں یا اللہ آشی و شکر فرما دیجیے فریق بننے سے بچا دیجیے رفیق بنا دیجیے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے اتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب کا فرما دیجیے اور بنا تھا اکثر ملنا إنك أنت السميع العليم قد تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على محمد محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين